جائے ولا ان کو بھلایا نہ جائے پھر اللہ رب الجلال کی ذات کو یاد کرنے کے کئی مطلب ہیں ایک یہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے میرے حضرت ہیں جامع شفیہ کے شیخ الحدیح صوفی محمد صو صاحب دامد برکات ملا ہے ہر فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے یہ نیکیوں کی مشین ہے یار کہاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے آج جیسے اس زبان میں اللہ نے بولنے کی قوت رکھی ہے قیامت کے دن تمام اعضاء کے اندر اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت پیدا کر دیں گے اللہ و کالودہی تم علینا کالو انتقن الذي انتق كل شيء زبان ہے یہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت رکھی ہے کان ہے یہ بھی ہے کان کا پردہ یہ بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے سننے کی قوت رکھی ہے آنکھ میں دیکھنے کی قوت رکھی ہے اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں جو مرضی قوت اس میں پیدا کر دیں یہ جسم کا ایک ایک عضو یہ ہمارے پاس اپنا نہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہمارے پاس یا رکھنا ہوں وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء رحمه تو زبان سے آئے قیامر کے دن ایز یوم نختم علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم کہ منہ پر مہر لگا دیں گے بند کر دیں گے ہے یوم نختم علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانو یعملون کہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں میں قوت گویائی عطا کریں گے پیروں کے اندر قوت گویائی عطا کریں گے یہ خود بتلائیں گے کہ ہم سے کیا کام کیا گیا یار کہاں کون سی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی یہ قدم ہے اللہ تعالیٰ کی کون سی نافرمانی کی طرف بڑھے یہ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائیں ہاں اس لیے ہم تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہے یا رکھنا ہاں تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سب سے بڑا تصور تو یہی ہے اعلیٰ اونت ہے اونچے درجے کی سوچ یہی ہے کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں یہ طلباء سے بھی عرق کرتا رہتا ہوں ایک یہ طلباء سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا امتحان کوئی تین ماہ کے بعد ہوتا ہے چھ ماہ کے بعد یہ سالانہ امتحان ہے خیر یہ بھی ہمارے نیک اساتذہ کرام نے تعلیم کا شوق دلانے کے لیے یہ بھی سلسلے رکھے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے لیکن جو آخرت کا امتحان ہے وہ تو ہر وقت جاری ہے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر نو سال کی بچی اور بارہ سال کا بچہ بالغ ہو سکتا ہے ہاں، نو سال کی بچی اور بارہ سال کا بچہ بالغ ہو سکتا ہے لیکن اگر بلو کی کوئی اور علامت کوئی نشانی نہ پائی جائے تو پندرہ سال کا بچہ بچی بالغ ہو جاتے ہیں عمر کے لحاظ سے پندرہ سال کا بچہ یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے انگریزی سال بڑا ہوتا ہے انگریزی سال کے اعتبار سے غالباً چودہ سال سات مہینے یا رقم اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پندرہ سال کا بچہ اور پندرہ سال کی بچی بالغ ہو جاتے ہیں تو بس بالغ ہونے کے بعد بس اب امتحان شروع ہے یار کہاں ہاں الحمد یہ ہے اب امتحان شروع ہے ہمارا ایک ایک سانس یہ امتحان سے گزر رہا یا کام اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں یہ ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے حضرت حکیم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے موت کے بعد ایک سانس کو خریدنے کے لیے ایک سانس کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے خرق کریں کہ مجھے زندگی کا ایک سانس اور مل جائے فرمائے یہ نہیں مل سکتا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیب فرما رکھا ہے یہ ایسا ہے میں ایک ہسپتال میں گیا وہاں بعض مریضوں کو سانس کی نالیاں لگی ہوئیں پھر مجھے اندازہ ہوا کہ سانس لینا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے ان بھائیوں سے پوچھیں جن کے لیے سانس لینا مشکل ہے یار کریں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی وقت کو ضائع نہ کیا جائے وقت یہ بڑا قیمتی ہے ہاں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ کے بانی بڑی ہستیاں اپنے بزرگوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے حضرت شیخ صاحب پوچھنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا میرا نماز میں دل نہیں لگتا تو ہر فرمائے میرا عبادت میں دل نہیں لگتا نماز میں دل نہیں لگتا تو ہر فرمائے لگے دل لگی مقصود نہیں دل لگانا مقصد ہے یار کہاں کہ دل لگی مقصود نہیں دل لگانا مقصد ہے چاہے طبیعت کرے نہ کرے بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھے نا لگنے کی برکت سے طبیعت کھل جاتی ہے یار کہاں شروع شروع میں طبیعت بنسی ہوتی ہے لیکن لگنے کی برکت سے اللہ طبیعت کو اللہ کھول دیتے ہیں بڑوں کے جملے میں بڑی برکت ہر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے لیکن بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے اصل بندگی یہ ہے اس میں ثواب پڑ جاتا ہے یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اللہ اپنی بار شوق والی گھڑی آ جائے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے نہ ہو تو پھر بھی کام کرنا ہے یار کام میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا مکہ مکرمہ میں بڑی م... کتنی مبارک جگہ ہے لیکن طبیعت پر کوئی ایسی حالت آ گئی طبیعت پر بتائی نہ کبھی آ جاتی ہے نماز پڑھوں تو نماز میں کوئی شوق والی کیفیت نہیں بس یوں لگے جیسے ایک فریضے کو اپنے ذمے سے ساخت کر رہا ہوں میں طواف کروں اس میں بھی کوئی شوق والی کیفیت نہیں بس کر رہا ہوں لیکن طبیعت میں نا بدلے پوچھنا پڑتا ہے اپنے بڑوں سے یار کہاں تو پھر میں نے ہمارے بھائی مولانا سعد اللہ صاحب ہیں دام برکات ملالی ان کے ذریعے اپنے حضرت سے معلوم کروائے کہ حضرت یہاں مکہ مکرمہ میں ہوں نماز پڑھتا ہوں نماز میں کوئی شوق والی کیفیت نہیں بس ایسے ہے جیسا کہ ایک فریضے کو اپنے ذمے سے ساخت کر رہا ہوں میں ایک فروغ کو بجا لا رہا ہوں بس کوئی مزید کوئی شوق والی کیفیت نہیں طواف کر رہا ہوں اس میں بھی کوئی شوق والی کیفیت نہیں اللہ والوں کے بڑے نیک جملے فرمائیں لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے یہ معاف ہے اس کی طرف توجہ نہ دیں بس اپنے کام میں لگ رہے ہیں ہاں بات الحمد تو بس کچھ دنوں کے بعد پھر حالت ٹھیک ہو گئی پھر کبھی الحمد شوق والی کیفیت پھر وہی الحمد للہ درمیان میں آ جاتی الحمد للہ بلکہ میرے کروں ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ ہر حرش صاحب کی محبت ہے خوشبو والی سنت پر نہیں ہر شہ صاحب کے ذریعے عمل ہو جائے اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے اللہ ہمارے بزرگوں کی محبت اللہ تعالیٰ خوش رکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ میں ہم اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے تو میں کیا کر رہا تھا بازرم نہ ہے یہ ہو جاتا ہے طبیعت میں نے کبھی کبھی الحمد اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمد اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ یہ طبیعت پر مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں یہ قلب قلب کا معنی ہوتا ہے متغیر ہونا یہ ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا ہے اس میں مختلف کیفیات اس کے اوپر آتی رہتی ہیں یار ہم کبھی اس میں نیکی کے جذبات جوش مارتے رہتے ہیں کبھی وساوس کا بھی حملہ ہو جاتا ہے یار کہاں گناہوں کے وساوس آ جاتے ہیں گھیر لیتے ہیں یار کہاں حدیثی میں آتا ہے ان شیطان شیطان یہ انسان کے اندر خون کی طرح یہ بھاگا پھرتا ہے آگے نے یہ گردش کرتا ہے یار کرام اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہاں اللہ اللہ لیکن شیطان شیطان شیطان شیطان کو صرف اللہ تعالیٰ نے وسوسے کے حد تک اللہ نے قوت دی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہمارے حرک قادری صاحب تشریف فرمائے ہیں بڑا ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے فرمائے لگے بس شیطان شیطان ہے نا وہ تو وس وس ڈال کر ہاں وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے اللہ لیکن جو بری صحبت ہے برا دوست ہے فرمایا وہ تو ہاتھ پکڑ کر گناہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے یارکنائے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظ فرمایا بری صحبت سے بچیں برے ماحول سے بچیں غلط ماحول سے بچیں اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی مہربانی ہے اے نوجوان پوچھ رہے کہ میرے بھائی ہیں وہ نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں وہ نشے کی عادت کیسے پڑتی ہے وہی غلط ماحول غلط صحبت آگے نا ہم نے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہم اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ نیک صحبت کی بڑی برکت ہوتی ہے نیک نیک ماحول کی بڑی برکت ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے عطر فروش کی دکان پر آپ چلے جائیں یار کا چاہے عطر نہ بھی خریدیں لیکن پھر بھی الحمد اللہ آگے وہاں کی جو خوشبوئیں ہیں وہ دل کو معطر کریں گی یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربان تمام صحابہ کرام صحابہ صحابہ کرام ان میں میرے کروں ان میں بڑے بڑے حافظ بھی تھے قاری بھی تھے مجاہد بھی تھے معلم بھی تھے دین کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لیکن صحابہ کرام کا مشترکہ طور پر جو نام مشہور ہوا ہے وہ صحابی کا نام مشہور ہوا ہے کہ ان کو جو کچھ ملا حضور کی نیک صحبت کی برکت سے ملا یار کہاں ہاں، ہاں۔ صحابہ کون ہیں صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے یار کہاں یا ایمان کی حالت میں آپ آپ کی نیک صحبت اٹھائی ہو یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تمام صحابہ کرام ہے سب ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے کل ہی مشکا شریف کی حدیثی میں پڑھ ہے حضرت ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں آپ کے جلی القدر صحابہ میں سے ہیں حدیث شریف کا مطالعہ کیا کریں یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیاری زندگی نور سے بھری ہوئی رشو و ہدایت سے بھری ہوئی کر دیتا ہوں کروں ہم کروڑوں اربوں خربوں سال مراقبے میں پڑے رہے بڑے بڑے دانش و چاہے مراقبے میں پڑے رہیں غور و فکر کرتے رہیں اور اپنی فلاح اور کامیابی کے لیے راستہ ڈھونڈتے رہیں سوچتے رہیں میرے کروں وہ فلاح اور کامیابی کا راستہ نہیں پا سکتے جو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فلاح اور کامیابی کا دنیا اور آخت کی بھلائی کا جو راستہ آپ بتا کر چلے گئے وہ کوئی نہیں بتلا سکتا یار اکرام سوائے بھٹکنے کے سوائے ٹھوکرے کھانے کچھ نہیں ملے گا یار اکرام اللہ پاک کی ذات وہ ہمارے ایک ایک روح کے خالق ہیں اللہ جو کامیابی کرا آنکھ کو استعمال کرنے کا طریقہ جو وہ بتلا سکتے ہیں کوئی نہیں بتلا سکتا کان کو استعمال کرنا زبان کو استعمال کرنا اپنے ایک ایک روح کو استعمال کرنا ہاں، شریعت میں تو آسانی آسانی شریعت سے ہٹ کر پریشانی پریشانی ہے یا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں آج میں راستے میں آ رہا طبیعت بالکل بند تھی میں کہ کیا بیان کروں گا لیکن آپ کی نیک صحبہ کی برکت سے طبیعت کھل گئی الحمدللہ اب مجھے معلوم نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں یار یہ آپ کی محبت بول نہیں یار رکھنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کہلوانے والی ذات وہ یارک الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ ہمارے جد آدم علیہ السلام یار ہے وہ جنت میں رہ رہے تھے جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول ہے جب جنت سے تشریف لائے ایک دانہ بھول کر کھا لیا یا رکھنا وہ کوئی گناہ نہیں ہوتا یا رکھنا جیسے روزے میں کوئی بھول کر کھانا ورا کھا لے وہ کوئی گناہ ہوتا ہے یا رکھنا نہیں کوئی گناہ نہیں وہ اللہ میاں کھلا رہے ہیں خود کھلا رہے ہیں منع فرما دیا تھا کہ فلا تقربا ہادی شجرا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے یا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے آگے نے شیطان تو جنت سے نکل گیا تھا اس نے وسوسہ ڈالا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کے دروازے کے قریب آ کر ہر آدم علیہ السلام سے بات کی وسوسہ ڈالا قرآن پاہ میں آتا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِينَ قسمیں کھائیں یا رکھنا کر کہ آپ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ درخت کا پھل کھا لیں درخت کا پھل کھا لیں شیطان نے کچھ اس انداز سے باتیں کی کہ نہیں کی طرف دھیان ہی نہیں رہا جا رکھنا اور بھو نہیں بھول گئے اور بھول کر وہ دانا کھا لیا میں رکھ کرتا رہتا ہوں بڑوں کی جو بھول ہوتی ہے اس میں بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت کے سمندر چھپے ہوتے ہیں آج آپ جو جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں نیکیاں کما رہے ہیں بھلائی کر رہے ہیں یہ بھی سب ہر آدم علیہ السلام کے دانے کی برکت ہے ہاں، وہ دانا نہ کھاتے تو آپ زمین پر کیسے آتے یہ جمعے کی نماز کیسے پڑھتے روزے کے فضائل کیسے حاصل کرتے یہ قرآن پاک کی تلاوت آپ یہ نیکیاں یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی میں آگے بڑھنے کے جو نیک راستے ہیں ان پر آپ کیسے چلتے یا رکھنا ہاں انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کر سکتا یا رکھنا ہم بقول ہمارے حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑوں کے کیسے پیارے جو فرمائیں لگے نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے نبوت کی چادر اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے جبریل عرش آ کر اس سے وضو کرے اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے یار کہاں یہ ہے یار کہاں کیا کہیں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے دلیل کے طور پر سب سے پہلے اپنی مبارک زندگی کو پیش کیا ہے کہ فقط لبی فیکم عمر میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا جوانی بچپن تمہارے اندر جوانی تمہارے اندر اب یہ بڑھاپا مجھے چھو رہا یا رکھنا یہ چالیس سال کی پوری زندگی کہیں تو اشارہ کریں آپ کر اللہ تعالیٰ تمام مشرقین نے بیک زبان کہا کہ ہم نے آپ کی ذات اقدس میں اتنے طویل عرصے کے اندر سوائے سچائی کے سوائے امانت داری کے خدا خوفی کے جذبے کے اور کوئی چیز دیکھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ میں آپ حضرات شکر کریں کہ اللہ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت اپنے پیارے حبیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دامن سے وابستہ کر رکھی ہے ہم شکر نہیں ادا کر سکتے ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں یہ قادیانی ہیں اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظ فرمائے مرزا قادیانی یہ کس کے پیچھے لگ گئے یا رکھنا ہے کچھ تو ہوش لے یا رکھنا لگا ہے اللہ تعالیٰ پر انگریز کا خود کا عشرہ پودا یا رکھنا ہے ایک عورت بغیر نکاح کے پاس رکھی ہو یا رکھنا ہے اس سے پیر دبوا تھا یا رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہے یہ کوئی نبی ہے نبی بڑھنا اس کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وہ ہمارے پنجابی زبان کا مقولہ ہے نا رب تو مت خسے یار کا رب تو مت خسے جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں مت چھین لیتے ہیں یار کا اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے اللہ ہم سب کو چمٹائے رکھے میرا یہاں لاہور ٹاؤن شپ میں وہاں ایک مسجد میں بیان کر رہا بیان کے بعد ایک بزرگ کھڑے ہو گئے کہیں لگے میں کہیں لگے میں امریکہ میں رہتا تھا اے قادیانی مجھ سے کہیں لگا یہ سب بھر کر آپ پیسے لے لیں اور قادیانی بن جائیں <coughs> تو بزرگ کہنے لگے میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی اے میرے بیٹے آپ کو ہف تقلیم پوری دنیا کی دولت مل جائے لیکن گمبد خدرات سے اپنا رشتہ ختم نہ کرنا حضور سے اگر رشتہ ختم ہو گیا پلے کا رہے گا بیڑا اس اگر غرب کچھ پلے نہیں آ رکھنا مسلمان کتنا ہی گنہ گار کیوں نہ ہو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی کی محبت کا کا سہارا سہارا سہارا آپ ختم یہ چن گیا تو پلے کچھ نہیں چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں مسلمان کی دولت گھر میں نہیں اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں رب کا در نہیں چھوڑنا ہے اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلائے رکھے اللہ تعالیٰ ہاں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گھر ہمارا اوپر ہے یہ گھر نہیں جہاں پر رہ رہے ہیں رہ گزر ہے یا رکھنا یہ راستے کا پڑاؤ ہے یا رکھنا نا چاہے آپ ڈیفنس میں رہ رہے ہیں چاہے آپ گلبرگ میں رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یہ گھر نہیں رہ ہے یا رکھنا راستے کا پڑاؤ ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہاں تو ہم اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یا رکھ رہا ہوں اور اللہ میاں نے اپنے خوشی کے طریقے بتلا دیا رکھنا ہوں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما کہ جس نے ہمارا کہنا مان لیا ہمارے پیارے رسول پیارے پیغمبر ان کا کہنا مان لیا اس نے کامیابی نہیں فقد فاز فوز عظیمہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے فقد فاز فوز عظیمہ یار رہا ہوں ہمارے پاس زندگیاں موجود یا رکھا مبارک زندگیاں جو مشل راہ یا رہا صحابہ کرام کی زندگیاں وہ نور سے بھری ہوئی رس و ہدایت سے بھری ہوئی یا یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے قرآن پاک نور سے بھرا ہوا دیکھو اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے جو عطا فرمایا وہ بھی قیامت کی صبح تک رہے گا رکھنا اللہ قرآن پاک زندہ جاوید موضا ہے آگے ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمد للہ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے یہ رہے گا یا رکھنا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے جو چمڑ گیا وہ چمک گیا یا رکھا ہاں، ہاں، بلال رضی اللہ تعالیٰ میں کرتا رہتا ہوں ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے سونا انسان کون ہوتا ہے سونا انسان اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی یہ ہمارے طلباء ہیں بعض دفعہ کچھ زیادہ شیشہ دیکھنے لگے ہیں تو میں ان سے کہتا رہتا ہوں بھائی اللہ کے بندو آپ کو شیشہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ خود شیشہ بنے یا رکھنا مسلمان تو خوش شیشہ ہے یا رکھنا اللہ ہے آپ اپنی دکان میں شیشہ بنے آپ کی دکان کو دیکھ کر لو راہ پکڑے یا رکھنا کہ دکان ہو تو ایسی ہو کاروبار ہو تو ایسا ہو ملازمت ہو تو ایسی ہو یا داری ہو تو ایسی ہو یا رکھنا لگا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے چلو کبھی کچھ تھوڑا بہت دیکھ بھی لیں گنجائش ہے یا رکھنا دعا پڑھ لیا کرے شیشہ دیکھنے کی دعا بھی ہے نا اللہ مختلف الفاظ آتے ہیں اللہ کما احسن تخلقی فحسن خلقی یا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی یا اللہ جیسے آپ نے میری ظاہری شکل و صورت کو آپ نے بہترین بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے اسی کو ہمارے بزرگ صاحب مولانا عبید اللہ برکات جامع شفیہ کے محتم فرمائے لگے یہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے کتنا بہترین نمونہ ہے یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ نے کتنی بہترین شکل و صورت بنا رکھی ہے لہوی رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے سونا انسان کون ہوتا ہے سونا انسان فرمائے لگے سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو جس کا اندر سونا ہو جا رکھنا ہے اور سونا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے بھرا ہوا ہو اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہو یہ ہے سونا دل یاد رکھنا ہے دل میں کسی کا حسد نہ ہو کینا نہ ہو بوجھ نہ ہو اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو یہ ہے اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مکو یہ ہے سونا دل یار الحمد ہاں اللہ تعالیٰ رنگ کے سیاہ تھے لیکن دل کتنا منور اور روشن یارکن اللہ کہ مکہ مکرمہ میں فرش پر چل رہے ہیں حضور جنت میں ان کے قدموں کی اہر سن رہے ہیں ہاں، ہاں، ہاں۔ آج ہم اپنے بچوں کا نام بلال اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھنا سادہ سمجھتے ہیں پاس ابو جہل بھی تھے اتبا بھی تھے شیبہ بھی تھے یارکنا رکھنا آگے لیکن حضور کے قدموں سے محروم رہے ہمیشہ کے لیے نام و نشان ختم یارکنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے اللہ نے حضور کی غلامی میں دو جہاں کی سرداری چھپا رکھی ہے یار راستہ یہی ہے کامیابی کا سیدھا راستہ یہی یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم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 آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں ابن فارس رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ گزرے بزرگ گزرے جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا انتقال کا وقت قریب آیا کہتے ہیں کہ اللہ العالم بالا سے آخرت کے احوال سے پردے اٹھا دیے آٹھوں جنتیں ان کے سامنے پیش کی گئیں آٹھوں جنتیں لیکن ان کا مقام بہت بلند تھا اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھی یا باری تعالی میں تو ساری زندگی آپ کے دیدار کے لیے ترستا رہا اور آپ نے جنتیں پیش کر دی میرے سامنے <laughs> کہتے ہیں جنتوں کو جنتوں کو ایک طرف کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات عالی سے حجاب اور پردے اٹھا دیے اب ان کی روح قبض ہو رہی اور اللہ میاں کی زیارت نصیب ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا وہ صورت کے فٹنے میں مبتلا ہو گئے کوئی شکل و صورت دماغ میں بیٹھ گئی حضرت نے ایک ہی جملہ اشاع فرمایا فرمائے لگے آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں اس ذات کی طرف نہیں دیکھتے جس نے ان کو حسن بخشا ہے وہ کتنا حسین ہوگا خود اللہ میاں کتنے حسین جمیل ہوں گے جن کے پاس رنگ روپ کے خزانے ہیں شکلوں کے خزانے تو ان کے پاس یا رکھنا ہاں یہاں تو سب شکلیں عارضی ہیں یا رکھنا بچپن میں اور شکل جوانی میں اور شکل بڑھاپے میں شکل کیا نام تک بل جاتے ہیں کوئی بابا جی کوئی بے بے جی کوئی آپا جی یا رکھنا یہ سب نام شروع میں لگ جاتے ہیں یا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ ہے یہ دل اللہ میاں نے اپنے لیے دیا ہے کسی اور کو نہیں دینا ورنہ پریشان رہے گا اللہ اللہ تعالیٰ نے ہزار دروازے بند کیے اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا پر جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی بھی دکھلا دیں گے لیکن اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے اللہ الحانہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ یہاں ہمارے یہ یہ مسیح میں آپ بیٹھے ہیں یہاں ہمارے بڑے بزرگ کا حضرت مولانا قاضی عزی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ انیس سو گیارہ کی ان کی پیدائشی انیس سو پندرہ میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا پوری پھر پھر بہرحال الحمد للہ علم دین حاصل کیا والدہ صاحبہ بیچاری اپنی کچھ ہاتھ سے کچھ کوئی کپڑے وغیرہ سلائی کر کے یا ایسے اپنے ہاتھ سے کام کر کے اس سے تھوڑی بہت جو کوئی نفع ہوتا اور اپنے بیٹے کے لیے الحمد للہ وہاں پر ان کی خدمت کرتی بڑی محنت سے پڑھایا یار لیکن شادی کا بندوبست نہیں ہو سکا ایسے لیکن زندگی بڑی پاکیزہ یار ہے ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یہاں جو پہلی مسجد تھی شاید پہلے ہمارے بزرگ حضرات کوئی تشریف لائے ہوں حضرت ہر ملائے تشریف فرما زندگی بڑی پاکیزہ ان کے پاس بیٹھتے واضح طور پر محسوس ہوتا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش یہاں پر برس رہی یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ہر جگہ ہیں یا رکھنا یہ ہمارے سکول کالج کے بچے ان سے بھی الگ کرتا رہتا ہوں آج سکول کالج کے ماحول میں بس اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں سکول کالج میں ولی اللہ آپ ہیں یا بس رکھ ہاں اپنے نظروں کی حفاظت یا رکھنا ہاں میں سندھ میں تھا ہمارے ایک بڑے بزرگ فرمائے لگے اس زمانے میں جو افسر رشوت نہ لے بس سمجھو اس کو ولی اللہ سمجھے یہ ہے ہر زمانے میں نوعیتیں بڑھ جاتی ہیں یار رکھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ موجود یار رکھنا پولیس میں بھی ہیں فوج میں بھی ہیں ہر محکمے کے اندر ہیں دکان میں بھی ہیں دفتر میں بھی ہیں بازار میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود جن کی برکت سے یہ نظام قائم ہے یار کا اور رہے گا یار اللہ تعالیٰ بس میرا کروں ہماری زندگی کا بڑا مقصد ہے کہ ہم مل جل کر اللہ میاں کو خوش کریں اور راضی کریں یہ ہے مقصد یاد رکھنا اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچائے ستار میں پارے کی پہلی آیت میں اللہ میاں اپنے بندوں سے شکوہ فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے یہ ابھی بھی غفلت کے اندر مبتلا ہیں کب اپنی غفلت کی چادر کو اتاریں گے اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے جو جہاں ہیں بس وہاں پر اللہ میاں کو خوش کرے اور راضی کرے نماز پڑھ کر خوش کرے روزہ رکھ کر خوش کرے زبان سے سچ بول کر خوش کرے اپنی نظروں کو جھکا کر خوش کرے اچانک نظر پڑ جائے وہ ویسے معاف ہے اپنے ارادے اور اختیار سے غلط نظر کسی پر نہ ڈالے یا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی کانوں سے نیک بات سنیں اب اب, اب اب آپ ہمارے بزرگ بھائی جمعہ پڑھنے کے لیے مجھے اندازہ ہے دور دراز سے بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں یہ ایک قدم اللہ میاں کی خوشی سے بھرا ہوا یا رکھنا لگا یہ سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھری ہوئی یا رکھنا اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مش آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنا لیں سچائی امانت داری سے بھری ہوئی یہ دکان دنیا کی نہیں جنت کی دکان ہے اور سچ بولنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے یا رکھنا نقصان نہیں یا رکھنا فائدہ ہے یا رکھنا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہتے ہیں دھوکہ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 اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی امید جو یقین کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے یہ سفر آخرت کی خوشیوں میں پہنچے گا جہاں اللہ تعالیٰ ارمان پورے کریں گے آمین آمین و آخر دا الحمد للہ Ugh.